میرے امیر المومنین ملا عمر مجاہد نے مسلمانوں کو لاوارس نہیں چھوڑا میدانوں میں لڑتا رہا عام شہید ہو گئی لڑتا رہا زخمی ہوا لڑتا رہا کافر سامنے آئے لڑتا رہا منافق سامنے آئے لڑتا رہا روس سامنے آیا لڑتا رہا دنیا کا سارا کفر آ گیا لڑتا رہا ایک مہمان کو پناہ دینے کے لیے میزائل سہ لیے اپنے بھائیوں کی شہادت سہ لی اپنا گھر لٹا دیا اپنے بچے کٹوا دیے مگر ڈٹا رہا آج امیر المومنین کی شان یہ ہے رب کعبہ کی قسم اگر امریکی میزائلوں نے میرے امیر المومنین کو نشانہ بنایا ہم اس زمین کو خون سے بھر دیں گے